بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنت جن کنچی نہر بہیں اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل